دل تڑپ اٹھا ایک بار ایک سائل نے مجھے گھیر لیا بزرگ نے سمجھایا کہ پیشہ ور بھکاریوں کو کچھ دینا گناہ کا کام ہے خصوصاً وہ جو مساجد میں مانگتے ہیں طرح طرح کے بھیس بدل کر طرح طرح کے قصے سنا کر یہ لوگ نمازیوں کی نماز بھی خراب کرتے ہیں اور مساجد کے ماحول کو بھی علم فرماتے ہیں ان کو بھیک نہیں دینی چاہیے یہی مال کسی اچھے نیک کام میں لگا دینا چاہیے جس سائل نے مجھے گھیرا وہ بھی تمام علامات سے پیشہ ور لگتا تھا جو پیشہ ور نہ ہو وہ ضرورت پوری ہونے پر فوراً گھر چلا جاتا ہے مگر یہ تو پوری ڈیوٹی دیتے ہیں سارا دن مانگتے ہیں اور ہمیشہ مانگتے ہیں ان کے اندر جو مانگنے کا ذوق ہے وہ اللہ تعالی ہمیں اس طرح نصیب فرمائے کہ ہم اسی طرح اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے بن جائیں سارا دن مانگیں ساری رات مانگیں مانگ مانگ کر مانگیں اور ہمیشہ مانگتے ہی رہیں صرف ایک اللہ تعالیٰ سے صرف ایک اللہ تعالیٰ سے یہ ذوق حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کو بہت زیادہ حاصل تھا وہ اللہ تعالیٰ کے پکے فقیر تھے مانگنے سے نہ تھکتے تھے نہ اکتاتے تھے اسی لیے تھوڑی سی عمر میں اتنی لمبی ہمیشہ کی زندگی اور مزے پا گئے اور ابھی تک ان کے اعمال جاری ہیں ان کی نوکری جاری ہے اور ان کی ترقی جاری ہے پھر ایک اور بزرگ دیکھے یہ ہمارے حضرت قاری عرفان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے ان کو اللہ تعالیٰ سے مانگنے اور منوانے کا ذوق اور طریقہ حاصل تھا ہم لوگ تو بس دو چار بار ہی مانگ کر تھک جاتے ہیں مایوس ہونے لگتے ہیں اور طرح طرح کے وساوس میں پڑ جاتے ہیں لیکن جن کو مانگنے کا مقام ہو معلوم ہو جائے اور مانگنے کی لذت سے آشنا ہو جائیں وہ ایک ہی دعا بغیر قبول ہوئے اسی سال تک روزانہ سینکڑوں بار مانگنے سے بھی نہیں تھکتے مجنو لیلہ کے پاس بار بار جاتا تھا روٹی یا کچھ اور مانگنے اور ہر بار اس کی خواہش ہوتی تھی کہ لیلا نہ دے تاکہ وہ دوبارہ اس کے پاس مانگنے جا سکے اسی مانگنے کے دوران اس کا دیدار کر سکے اس کے پاس بیٹھ سکے اور اس کی منت سماجت کر سکے اس سے باتیں کر سکے دعا مانگنے والا اپنے محبوب اور کریم رب کے عرش کے نیچے پہنچ جاتا ہے وہ اپنے محبوب رب سے ہم کلام ہوتا ہے وہ اس کے قریب قرب کے مقام میں جا بیٹھتا ہے اس پیشہ ور سائل نے مجھے گھیر لیا میں گاڑی میں بیٹھا تھا میں نے سر جھکا لیا تاکہ وہ چلا جائے مگر وہ پینترے بدل بدل کر دعائیں دیتا رہا مگر میرا نظریہ پختہ تھا کہ اس کو نہیں دینا اچانک اس نے دعا دی اللہ تمہیں مدینے لے جائے مدینے کا لفظ سنتے ہی میرا ہاتھ تیزی سے جیب کی طرف بڑھا نوٹ نکالا اور اسے دے دیا ہاں مدینے کے نام پر دھوکہ کھانا بھی مجھے اچھا لگا اور مدینہ جانے کے شوق نے اور سب کچھ بلا دیا ہائے وہ دیکھو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک جا رہے ہیں دونوں پاؤں مبارک پھٹ چکے ہیں پاک خون ان مبارک قدموں سے ٹپک ٹپک کر پتھروں کو رنگ رہا ہے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پر اٹھا رہے ہیں ارے مدینہ جانا کوئی معمولی بات ہے ارے مدینہ جانا کوئی چھوٹا کام ہے لوگ پیرس کو خوشبوؤں کا شہر کہتے ہیں نادان کہیں کہ مدینہ کے نام سے ہی خوشبو آتی ہے اور سیدھی دل میں اترتی ہے آپ ابھی سانس کھینچیں مدینہ مدینہ مدینہ دل اور جان خوشبو سے بھر جاتے ہیں اللہ اللہ اللہ کتنا پیارا نام ہے مکہ مکہ مکہ کتنا میٹھا نام ہے مدینہ مدینہ مدینہ